ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت علیہ السلام کے نبوت کے بعد بنی اسرائیل یعنی تقریباً دو سو سو تین سال تک جو جو نا تعلیمات اللہ تعالیٰ کے ان پر یہ بنی اسرائیل برقرار رہے لیکن جیسے نبوت کا زمانہ دور ہوتا گیا اتنے ہی یہ جہالت کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسے آیا کہ یہ جہالت میں یعنی احکام خداوندی کو چھوڑ کر جہرت کے اتنے آگے تک گئے کہ ان کو حق اور باطل میں پہچان مشکل ہونے لگا اور چونکہ یہ مختلف قبیلے تھے مختلف اقوام کی صورت میں زندگی بسر کیا کرتے تھے تو آس پاس کے جو ممالک تھے حضرت علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا زمانہ بھی عرصہ گزر گیا تھا اور کوئی ایسا مرکزی ان کا سرورہ بھی نہیں تھا تو انہوں نے حضرت اس وقت کے جو ان کے نبی تھے شمیل ان سے کہا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ اگر یعنی کسی کو ہمارا بادشاہ بنایا جائے جس کے سربراہی میں ہم جس کے نگرانی سرپرستی میں ہم دشمن کے خلاف بقیہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف جہاد کر کے فتحیاب ہو جائے کیونکہ ان کو اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا تھا اور چونکہ یہ مختلف قوموں میں مختلف قبیلوں میں بٹھے ہوئے تھے تو دوسرے جو آس پاس کے جو ممالک تھے وہ آسانی سے ان پر حملہ بھی کیا کرتے تھے اور ان کو زد و کوب کر کے جو ہے نا واپس چلے جاتے تھے تو ان کی چونکہ مرکزیت نہیں تھی سربراہ نہیں تھا رہنما نہیں تھا رہبر نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ تر بتر تھے اور جب انہوں نے حضرت شمیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایسا بادشاہ ہو جس کے جس سرپرستی کی صدارت میں جس کے رہنمائی میں جس رہبری میں ہم ان کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف جنہوں نے ہمیں اپنے گروس نکالا ہے اور اپنے ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کیا ہم کو کو ان ہم کو ان سے جدا کیا ہے اور ان کو قید وغیرہ جیلوں میں ڈالا ہے تو ہم ان کے ساتھ کر سکے ان کا جو مطالبہ تھا ان کا جو مطالبہ تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نبی کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ حضرت کے ان کا بادشاہ بنایا جائے تاوت ان کا ان کا بادشاہ ہوگا تو جب انہوں نے سنا کہ تاوت تالوت تالوت کو کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا ہے تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ نا بادشاہوں کے خاندان سے اور کے خاندان سے ہے اور ایک تو یہ تو ایک عام سا چرواہا ہے یہ دباغت کرنے والا ہے تو اس کی بنسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو اس کی نشانی کیا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کی نشانی ہوگی کہ بنی اسرائیل جس چیز کو متبرک سمجھا کرتے تھے جو تابوت تھا جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا اور ہر جنگ میں اس تابوت کو آگے رکھا کرتے تھے اور جب جس بھی جنگ میں تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو اس جنگ میں لڑائی میں یہ فتحیاب تو چونکہ یہ کمزور تھے اور یہ مختلف قبیلوں میں میں بٹھے ہوئے تھے تو آس پاس کے لوگ ان پر ہر وقت حملے کیا کرتے تھے تو ایسی عمالقہ قوم کی انہوں نے ان پر حملہ کیا اور اس تابوت کو ان سے چھین کر وہ چھین کر فرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ او تابوت بھی جو ہے نا ان کی یہ نشانی ہوگی یعنی ان کے زمانے میں ان کی بچاہت میں جو ہے نا وہ تابوت بھی دوبارہ تمہیں مل جائے گا تمہارے پاس آ جائے گا جس میں حضرت علون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبرکات عصا اور تورات کے نسخوں کے اوراق تھے اور من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل نظر ہو رہا تھا وہ مرتبان تھا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں تو یہ بطور نشانی کی بتایا گیا کہ یہ ان کی علامت ہوگی یہ نشانی ہوگی پھر انہوں نے جو نا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے کے آئے جب انہوں نے یہ دیکھا کافی تعداد میں بڑی تعداد میں لوگ ان کی طرف لپک پڑے اور تقریباً جس طرح کی کل ہم نے پڑھا کہ ان کے نوجوانوں میں سے ستر ہزار لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل گئے کہ ہم اب جو ہے نا تارو کی قیادت میں ان کے سربراہی میں ان کی رہنمائی میں جو ہے نا ہم دشمن کے خلاف کفار کے خلاف جہاد کریں گے یہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا تو جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر حضرت نے جنگ کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا اس لشکر میں جو ہے نا جس طرح کے پہلے بتایا گیا بہت سارے لوگ چونکہ اس ان لوگوں پر جو ہے نا کافی عرصہ قسم پرسی کی حالت میں گزرا تھا اور ان کا کوئی رہنما نہیں تھا کوئی رہبر نہیں تھا کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا تو اس ان لوگوں میں اس قوم میں جو ہے نا بہت ساری خامیاں آ گئی تھی تو نے جب سوچا کہ ہم جنگ بھی کرنے جا رہے لڑائی بھی کرنے جا رہے تو وہاں تو اور مسلمانوں کو ہونا چاہیے مضبوط قسم کے مسلمانوں کو ہونا چاہیے جو بظاہر مضبوط بھی ہو اور باطنن بھی جو ہے نا وہ حقیقت میں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں دشمن کے سامنے جا کر جو نہیں ہے پیٹ دے کر پیٹ دے کر باگ نہ جائے تو انہوں نے ان کے لیے ایک تجویز کے طور پر یہ کیا کہ ہم جائیں گے لڑیں گے کفار کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑیں گے لیکن ہمارے درمیان ایک دریا ہے ہمارے درمیان ایک دریا ہے ہم ان میں سے گزریں گے تو تھوڑا سا تھوڑا پانی پینے کی تجارت ہے یعنی ایک چلو دو چلو پانی پینا اس کی تجارت ہے لیکن سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پانی پینا جو ہے نا یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے تاکہ اس ازمائش اور اس امتحان کا مقصد یہ تھا کہ امیر کی اطاعت میں یہ لوگ جو ہے نا کتنے عمل کرتے ہیں امیر کی بات کو کس قدر یہ مانتے ہیں اور امیر کی ظاہر سی بات ہے جب اس امتحان میں اگر یہ سرخو نکلتے ہیں تو آگے جو بقیہ جو مراحل ہے جو میدان رزار ہے اس میں تو اس بھی خالات آ سکتے ہیں تو اگر یہ اس حالت میں جو کہ بنسبت جنگ کے دوران لڑائی کی بنسبت آسان ازمائش ہے اگر اس میں سرخرو ہو جاتا ہے تو میں بھی سرخرو رہیں گے اور اگر اس آسان میں سرخرو نہیں ہوں نہ ہو سکے تو اس میں تو پھر چونکہ اس سے مشکلات زیادہ ہے تو وہاں پھر بدر نہیں ہوں گے تو ہوا وہی کہ ان کے جو مخلصین لوگ تھے جس طرح کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ تقریباً تین سو تیرہ کے قریب یا اس کچھ زیادہ لوگ جو ہے نا انہوں نے جس طرح کہ ان کو بتایا گیا تھا یعنی نے جس طرح ان کو بتایا تھا کہ آپ نے پانی راستے میں نہیں پینا ہے اور اگر پینا ہی ہے تو ایک چلو دو چلو پانی پینے کی اجازت نہیں زیادہ پانی کی زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے تو لوگ تھے تین سو تیرہ یا اس کے آس پاس یا کچھ زیادہ لوگ تھے انہوں نے اس بات پر عمل اور انہوں نے جس طرح ان کو بتایا گیا تھا اسی کے مطابق عمل کیا جبکہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنے اس بادشاہ کے پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے بالکل جو ہے نا سیلاب ہو کے پانی پیا یعنی بہت سارا پانی کیا کیونکہ گرمی کا موسم بھی تھا شدید گرمی پڑ رہی تھی تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا پانی پینے کی ضرورت پیاس لگ رہی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو بتایا گیا تھا یہ بطور بطور ازمائش امتحان کہ کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا کون امیر کی اطاعت کرتا ہے اور کون امیر کی اطاعت نہیں کرتا تو ان میں سے اکثریت جنہوں نے پانی پیا تھا تو اس دریا کو بھی عبور نہیں کر سکے صرف یہ تھوڑے سے لوگ تھے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو ہے نا پھر مقابلہ کیا اور پھر ہی کے لشکر میں جو ہے نا حضرت بھی تھے یعنی علیہ السلام یہ اس وقت جو ہے نا بہت ہی چھوٹے عمر کے تھے تو ان کے تین بھائی جو ہے نا اس جنگ میں شریک تھے یہ خود چونکہ چھوٹے عمر کے تھے کم عمر تھے ان کے والد بوڑھے تھے تو یہ اپنے والد کے خدمت کے لیے کام کاج کے لیے ان کے جو ذریعات وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کو فرق کرنے کے لیے اپنے والد ہی کے ساتھ ہوا موجود رہتے تھے ان کے تین سکے بھائی جو اسی جنگ میں شریک تھے جو کفار تھے یعنی جن سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے تالوت اور اس کی پوری قوم اور اس نظر داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے یعنی ایک عام شخصیت کے عام شخص کے جو ہے نا اس میں موجود تھے اور خود حضرت داؤد علیہ السلام کے تین بھائی بھی تھے تو چونکہ عمر میں کم تھے تو مدی مقابل میں یعنی دشمن کی جانب میں جالوت نام کا ایک بہت ہی بڑا پہلوان تھا تو سب لوگ اسے ڈرا کرتے تھے ان کے پاس جو ہے نا تقریباً لاکھ کے قریب یا لاکھ کی بھی ذرا فوج تھی خود بھی بڑا بہادر تھا جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے کسی میں بھی اس کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی تو جب میدان کارزار میں یہ دونوں یعنی مسلمان اور یہ کفار آمنے سامنے ہو گئے اور میدان سج گیا ایک طرف مسلمان کڑے تھے اور دوسری طرف کفار کڑے تھے تو اس وقت آج کل کی طرح جنگ نہیں کا صورتحال جو ہے نا اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ سب سے پہلے کفار کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے بہادر وہ نکلتے تھے اور وہ اپنے مقابلے میں کسی کو پکارا کر دیتے ہیں جس کا وہ نام لیتے تھے یا جو بھی ان کے مقابلے میں آ جاتا تو پہلے وہ لڑائی کرتے تو ان میں سے جو ہے نا ایک مر جاتا پھر دوسرا پھر پھر تیسرا اس اس طرح کے بعد جو دو تین چار پانچ جو بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے ان کی لڑائی کے بعد جو ہے پھر دونوں سفید آہستہ آہستہ آگے آتی اور گلستان کی لڑائی شروع ہو جاتی تو جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو اس سے پہلے معمول کے مطابق انہوں نے جالود نے جو کہ بہت ہی بڑا پہلوان تھا اور لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ان کی فوج تھی اور بہت سارے لوگ بھی ان کے پاس تھے تو انہوں نے جو ہے نا بہت ہی متصورانہ انداز میں مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو بھی ہو جان سی بھی ہو میرے مقابلے میں آئے تو مسلمان ویسے بھی جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے خوفزدہ تھے اور پھر اس جیسے پہلوان سے جو کہ بہت ہی بڑا پہلوان تھا اور تقریباً لاکھ سے زیادہ لاکھ کے قریب جو ہے نا فوج اس کے پاس تھی اور تو لوگ ویسے اس کا نام سنتے ہی جاتے تھے تو یہ بار بار پکار رہا تھا کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اسی پنج میں تھے مسلمان کون جائے گا کون آئے گا کس طرح اسی پنج میں تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ یہ جو کفار کی طرف سے یا جو دشمن کی طرف سے پہلوان ہے جالوت یہ جو ہے نا بار بار مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی آیا کوئی آیا کوئی آیا تو مسلمان اسی پنج میں تھے کہ ہم کون جائے گا کس کو بھیجیں گے کون میدان میں اترے گا یعنی اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تو جب وہ بار بار پکار رہا تھا تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ کم عمر بھی تھے اور اس کے تین بھائی بھی اسی جنگ میں شریک تھے اور یہ والد کی خدمت بھی کیا کرتے تھے جب بار بار جو ہے نا وہ پکار رہے تھے اور اس میں جو ہے نا چند دن گزر گئے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تو والد صاحب چونکہ گھر میں ہوتے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا تو والد صاحب نے ان کو وہاں جنگ کی صورتحال چونکہ ان کے تین بھائی تھے ان کے کے لیے بھیجا کی کیا صورتحال ہے جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا حضرت داود کو وہاں بھیجا جب یہ وہاں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام جب میدان کارزار میں پہنچے تو انہوں نے یہ ان کے کانوں میں آواز سنائی دی اور یہ سن رہا تھا کہ جالوت بار بار جو ہے نا مسلمانوں کو پکار رہا تھا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا تو اگرچی مرتے چھوٹے تھے اور والد نے ان کو صرف خبر گیری کے لیے بھیجا تھا جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو ان کو غیرت آئی اور انہوں نے جو تالوت ان کا بادشاہ تھا ان سے اجازت اجازت طلب کی چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کے ساتھ مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو شروع میں تو انہوں نے ان کے نو عمری کی وجہ سے اور نو عمری اور چھوٹاپن بچپن کی وجہ سے جو ہے نا تردد ہوا یعنی دائرے کی اجازت نہیں ملی ان کو دائرے اجازت نہیں دیں لیکن یہ بھی بار بار احساس کرتے رہے کہ جو ہے نا آپ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا تو اس طرح جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو پھر نے بھی ان کو اجازت دی تو جب یہ میدان خریدا میں اترے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کم عمر جو ہے نا وہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے تو وہ بہت ہی متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ اتنا چھوٹا اتنا کم عمر آپ کے فوج میں آپ کے قبیلے میں قوم میں میں مسلمانوں کوئی اور نہیں تھا کہ آپ آ گئے انہوں نے کہا کہ ہی مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر پتھر کو جو ہے نا اس کی طرف پھینک دیا جالود کی طرف تو انہوں نے پتھر پھینک دیا اس کو پیشانی پہ جا کے یہ پتھر لگا اور اس کے سر میں گس دیا گس سے ہی جو ہے نا وہ زمین پہ گر گیا اور یہ اس نے جل جیسی وہ گر گیا یہ اس کا فوراً پہنچ گیا پہنچتے ہی پہنچتے ہی اسی کی تلوار سے جالوت جو پلوان تھا بہت ہی بڑا متکبر اسی کی تلوار کو اٹھا کر اس کا سر کاٹ دیا تو اس طرح یہ جو جنگ تھا یہ جو لڑائی تھی یہ مسلمانوں کے حق میں جو ہے یعنی فتح میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں فتح پائی اور اس سے قبل جو ہے نا تعلق میں جائے گا یا جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اپنے بیٹی کی نکاح اس سے کروں گا تو جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی نکاح سے کر دی بعد میں پھر جو ہے نا حضرت داود علیہ السلام نبی بنایا گیا ان کو نبی بنایا گیا اور یہ واحد شخص میں نبوت اور بادشاہ دونوں جمع ہو گئی تو تھوڑا سا خلاصہ تھا نظر تھا تو انشاءاللہ ابھی جب ہم پڑھیں گے تو بہت ہی آسانی رہے گی تو سب سے پہلے یہ بات کہ یہ جو دریا یہ جو دریا تھا یہ کہاں واقع تھا یہ دریا جو نا اردن میں تھا یہ دریا اردن میں تھا اور یہ جو امتحان آزمائش ان سے لیا گیا ان کو کہا گیا یہ اس وجہ کہ لشکر میں یعنی فوج میں کتنے لوگ امیر کی اطاعت کرنے والے اور کتنے امیر کے نا فرمان ہیں کیونکہ جنگ میں لڑائی میں جو ہے نا جہاد میں مضبوط اطاعت کے بغیر کام نہیں ہوا کرتا اب اس کو پڑھیں گے فلما فصل خرج تالوت بجنود جب حضرت تالوت جب فلما فصل جب حضرت تالوت لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے نکلے وکانا حرا شدیدا وطلب منه الماء اور اس وقت بہت سخت سردی گرمی تھی اور اس کی قوم نے اس کی فوج نے پانی طلب کیا قال ان اللہ مبتلیکم قال یعنی حضرت تالوت نے تالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم مخت تب رکم منہر کہ اللہ تعالی ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے اللہ تعالی ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے یظہر المطیع منکم تم سے فرماندار او کمترا اور گناہگار ظاہر ہو جائے معلوم ہو جائے وہ ہو بین الاردن و فلسطین یعنی یہ جو دریا تھا یہ اردن اور فلسطین کے درمیان تھا فمن شرب جس نے بھی اس سے یعنی, یعنی اس دریا کے پانی سے جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا فلیس منی تو او میرا آدمی نہیں ہوگا اتباع یعنی میرے میرا میں سے نہیں ہوگا میرے اتباع کرنے والے میں سے نہیں ہوگا ومن لم یطعم ہو اور اور جو اسے نہیں چکے گا اور جو اسے نہیں چکے گا تو مجھ سے ہوگا اللہ غربتا مگر یہ کہ ایک چلو بر لے یعنی کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تختصر علی غرفتی یعنی انہوں نے اکتفا کیا ایک ہی چلو پر جس طرح تم کو بتایا گیا تھا روی انہا کفتم لشربہم مروی ہے مروی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے پینے کے لیے ان کو رکھا تھا یعنی ان کے پینے کے لیے ان کے جو جانور وغیرہ تھے ان کے سرابی کے لیے ایک ہی ایک ہی چلو جو نو کافی ہو گیا فین نو منی الا من اقترف غربتا مگر یہ کہ ایک چلو بر لے کوئی اپنے ہاتھ ایک چلو بر لے بالفتح و زم یہ یعنی غرفہ یہ فتح کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور زنی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یہ دی ہی یعنی اپنے ہاتھ سے فتح بہا تو اکتفا کیا اس ایک غرفہ کے ساتھ اس ایک چلو کے ساتھ والا میں ازل علیہ اور اس پر اضافہ نہیں کیا اس پر اضافہ نہیں کیا فین امن نتومت فشربو منه تو انہوں نے پیا اس دریا سے لما وافوه بکثرہ یعنی خوب سیراب ہو کر زیادہ پانی پیا ان کو بتایا گیا تھا کہ پینا نہیں ہے اگر پینا ہے تو تھوڑا سا پینا لیکن انہوں نے خوب سیراب ہو کر پیا الا قلیل منهم مگر ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے حضرت سید آلود کے حکم کو بجا لاتے ہوئے نہیں کیا سب تصرو علی الغرفت ایک ہی چلو بر پانی پر انہوں نے اتفاق کیا روی انہا کفا تم لشربیم مروی ہے کہ یہ انہوں نے ودواریم یعنی ان کے پینے کے لیے اور ان کے جو جانور وغیرہ کے لیے ان کے لیے کافی ہوا یہ جو ایک چلو بر پانی تھا خود یہ بھی سیراب ہوئے ان کے جو جانور وغیرہ تھے وہ بھی سیراب ہوئے وکان و سلاس و میاتن و بزاط عشرہ وہ یہ تقریباً تین سو تیرہ سے کچھ زیادہ تھے یعنی یہ جو جنہوں نے حکم کی تعبیداری کی مداری کی اطاعت کی فلما جاوزہو ہوا والذین آمان ماہو جب انہوں نے عبور کیا اس نے اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی جو مسلمان تھے یعنی تعلق اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے هم الذين اقتصروا على الغرفه جنہوں نے ایک چلو بر پانی پینے پر اکتفا کیا تھا قالوا الذين شربوا یعنی جن لوگوں نے پیا تھا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم آج ہمیں ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودیہ آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکر فوج کے ساتھ جو لڑنے کی طاقت نہیں ہے یعنی ان کے ساتھ لڑائی کا وجب انو اور انہوں نے بزدلی کی ولم اور او اس دریا کو بھی عبور نہیں کرتے گئے قال کر سکے اور ان لوگوں نے جن کا یقین تھا انہم ملاق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ جہاں ملنے والے ہیں یعنی جنہوں نے حضرت تالود کے قول پر ان کے فرمان پر ان کے حکم پر عمل کیا بلبا سے قبول الذین جاوزوہو یعنی بالبع سے یعنی بع سے بدل موت پر اور وہ لوگ جنہوں نے اس نہر کو عبور کیا کم خبریہ بمعنی کثیر یعنی بہت سے کم کم انفادین بہت کم ایسی جماعتیں ہیں قلیلتین یعنی بہت کم تھوڑی جماعتیں ہیں غلوات کیا تن کثیر تن جنہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے ایک بہت ہی بڑی جماعت پر باذن الله اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کے فضل سے اللہ تعالی کے ارادے سے ارادے سے ہی واللہ ما سبین اللہ تعالی جو نے صبر کرنے والوں کے ساتھ بنت سے ولانے یعنی ان تھوڑے سے افراد نے صبر کیا اللہ تعالی نے ان کی مدد کی ان کی معاونت کی اور دشمن پر ان کو فتح دلائی جس طرح کہ آگے آ رہا ہے ولما برز الجالو تب جنودی جب ان کا امنا سامنا ہوا جالوت کے لشکر کے ساتھ جب ان کا امنا سامنا ہوا جالوت کے لشکر کے ساتھ یعنی آمنے سامنے ہوئے ہیں ظاہر ہو یعنی ظاہر ہوئے ہیں قطار مون کے قتل کرنے کے لیے وہ تصافو اور سب بندی ہو گئی یعنی مسلمان ایک طرف ہو گئے ایک طرف میں کڑے ہو گئے ایک طرف اور کفار جو نے دوسری طرف کڑے ہو گئے قالو تو انہوں نے کہا ان یعنی مسلمانوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا وثبت اقرامنا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ اسکب علینا صبرا وثبت اقدامنا کہ ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما بتقوی سے قلوبنا ہمارے دل کو طاقتور قوی کرنے کے ساتھ جہاد پر وانصرنا للقافلین اور ہمیں کفار کے خلاف غلبہ عطا عطا فرما فرما نصرت ہمیں ہمارے کفار کے خلاف مدد فرما فاسموہم تو شکست کا گئے تو یعنی کفار شکست کا گئے یعنی ان کو توڑ دیا اللہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ارادے سے تھی وقت اور داود نے قتل کیا وکان فی اثر تعلود اور یہ تعلود کے فوج میں تھا جس طرح کہ اس کا پس منظر بتایا گیا کہ اس طرح واقعہ تھا وقال داود جالوتا اور حضرت داود نے جالوت کو قتل کیا واتا ہو اور اس کو دیا اے داود اللہ اللہ تعالی نے الملک بادشاہی من فی بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں والحکمت اور حکمت النبوت یعنی نبوت بعد موت شمائل و تعلود حضرت شمائل اور تعلود کے مرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داود کو نبوت اور بادشاہی دی ولم اجتماع الہ قبل اور اس قبل جو ہے نا یہ دونوں چیزیں بیک وقت کسی کے پاس نہیں تھی وعلمہ اور اس کو سکھلایا مما میں جس کو اللہ نے چاہا الدروع درونا سازی یعنی زرا سازی زرا سازی تکتر اور پرندوں کے بولی سمجھنا دفع اللہ بعضهم اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے بعض کو بدر من بعض من الناس بعض ان بعض لوگوں کے ساتھ لفظت الارض تو زمین میں فساد برپا ہوتا بغلب المشرکین مشرکین کے غلبے سے اور مسلمانوں کے قتل کرنے سے و تخیل المساجر و مساجر کو خراب تباہ و برباد کرنے سے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والے ہے علی العالمین لوگوں پر عالم پر بدفع بعض ہم بعض ان بعض کو بعض کے ذریعے دفع کیا تل کا حاضل آیات یہ جو آیات کریمہ ہے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے ہم نے تلاوت کی ہے آپ پر نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ تجھ پر اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے یعنی سچائی کے سر بصد کے وَإِنَّكَ لَلْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ بھیجنے والوں میں سے ہے تاکید بھی ان وغیرہ ہے یعنی ان بھی ہے لام تاکید یہ بھی ہے کیوں اس طرح سے کہ یہ کفار کا رد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہمارا یہ جو دوسرا پارا تھا یہ آج اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جو سبق ہوگا پارے سے جو ہے نا ہم شروع کریں گے تو اللہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہو لیکن اللہ تھا بہت ہی آسان تو جو رہے گی ان شاء اللہ تیسرے پارے سے ان شاء اللہ عزیز اگلے سبق میں پھر وہاں سے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته